اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming پچھلے لیکچر میں جو ہم ڈسکشنز کر رہے تھے اور اسی ڈسکشن کو ہم تھوڑا اس لیکچر میں آگے لے کے جائیں گے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک پروگرام دکھایا تھا اور اس پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کو ہم نے ملتوی کیا تھا اس لیکچر تک ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے اس پروگرام کی ایگزیکیوشن اب ہم کریں گے پہلے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اوور ویو ذرا سا دے دوں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہماری ڈسکشن جو تھی وہ کمپیئر اسٹرنگ کی انسٹرکشن کے بارے میں تھی سی ایم پی ایس اور سی ایم پی ایس کا جو ویریئنٹ ہم استعمال کر رہے تھے وہ C M P S B ہے پچھلے لیکچر میں اس کی لاجک میں نے آپ کو پوری طرح سے بتائی تھی اور اس لیکچر میں اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوشن جو ہے وہ مجھے آپ کو بتانی ہے تو لہٰذا ہم اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر چلتے ہیں آ, دو تین چیزیں یہاں پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے اس کو فارم اس طرح کیا ہے پروگرام کو کہ تین ہم نے اس کے اندر اسٹرنگس ڈالی ہیں وہی اسٹرنگ ہماری وہی ہے ہیلو ورلڈ والی تین اس کی ویریشن ہم نے ڈالی ہیں ان میں سے دو برابر ہیں دو ایک جیسی ہیں اور ایک ان میں سے ڈفر کرتی ہے ایک ان میں سے مختلف ہے اس کے اندر میں نے کیپٹل لیٹرز استعمال کیے تو اور جو پروگرام چلتا ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ پہلے دو جو کہ ان ایکول ہمارے پاس اسٹرنگس ہیں ان کو ان کے ایڈریسز پاس کرتا ہے S T R C M P کو ٹھیک ہے نا اور اس کا جواب وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد دوسری جو دو ہیں جو دو ملتی ہیں آپس میں ٹھیک ہے ان کا ایڈریس پاس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن دیکھتا ہے ہم یہ دونوں ایگزیکیوشن جو ہیں وہ دیکھیں گے اور اس سے ہمیں C M P S B یا کمپیئر ایز سچ جو ہے اس کے آپریشن کا اچھی طرح سے پتا لگے گا انیشلائزیشن وغیرہ جو ہیں وہ تو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں لہٰذا اب میں آپ کو اس کا جو پروگرام کمپائلڈ پروگرام ہے اس کی میں آپ کو ایگزیکشن دکھاؤں گا یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اور نیچے والی ڈیٹا ونڈو جو ہے اس کے اندر آپ کو وہ تینوں اسٹرنگز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی پہلی اسٹرنگ تو ہماری well known hello world string ہے جو کہ آل اسمال لیٹرس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی دوسری جو ہیلو ورلڈ کی جو اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے اس میں ہیلو تو اسمال ہے لیکن ورلڈ جو ہے وہ کیپٹل میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو تیسری ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلی ٹھیک ہے نا اب ہم جب اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پہلے اسٹیپ کے اوپر ہم اس کو پہلی اور دوسری اسٹرنگ کا ایڈریس پاس آن کریں گے اور دوسرے اسٹیپ کے اوپر ہم پہلی اور تیسری اسٹرنگ جو ہے اس کا ایڈریس پاس آن کریں گے تو ہم اس کو اسٹ, یعنی اسٹیپ کرتے ہیں چونکہ ہماری جو اسٹرنگز ہیں وہ ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر ہیں لہٰذا اس جو سیگمنٹ کے طور پہ جو ویلیو پاس ہوگی اس کو وہ ڈی ایس کی ویلیو پاس ہوگی تو اب پہلی انسٹرکشن جو ہم نے ایگزیکیوٹ کی وہ یہ کہ سیگمنٹ ویلیو کو ہم نے اسٹیک پر پش کیا ٹھیک ہے نا دوسرا جو ہے وہ پہلی انسٹرکشن پہلی اسٹرنگ جو ہے اس کا آف سیٹ ہے زیرو ون زیرو تھری جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پہ اس کے بعد یہ پش کرنے کے بعد اب دوسری اسٹرنگ جو ہے اس کا بھی چونکہ ڈی اے سی ہے لہذا وہ میں نے اس کو پش کر دیا اور یہ دوسری اسٹرنگ کا ایڈریس ہے zero one zero F offset جو ہے اس کا ڈی ایس میں وہ میں نے پش کر دیا ٹھیک ہے نا اب میں چلتا ہوں یہ زیرو ون فور سکس جو ہے یہ ہماری کمپیئر اسٹرنگ کی یہ سب روٹین ہے اس کے اندر اوپر وہی push B P S P B P وہ جو ہمارے اسٹینڈرڈ یعنی جو انیشلائزیشن اور رجسٹر کرنے کی جو ہماری روٹینز ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ ہم نے استعمال کی اس کے بعد یہ دو ہیں یہ دو ایل ڈی ایس اور ایل ای ایس تو اس میں آپ نے جو غور کیا ہوگا وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ پہلے سیگمنٹ پش کیا پھر آف سیٹ پش کیا پھر سیگمنٹ پش کیا پھر آف سیٹ پش کیا اب وہاں سے پہلا جو سیگمنٹ آف سیٹ پیئر ہے وہ میں اٹھاتا ہوں ڈی ایس اور ایس آئی کے اندر ٹھیک ہے اور وہ بنیادی طور پہ چونکہ ڈی ایس کی اور ایس آئی وغیرہ کی ویلیوز جو ہیں وہ وہی ہیں اس وقت لہذا اس میں آپ کو کوئی چینج نظر نہیں آئے گا لیکن جو اگلی انسٹرکشن ہے اس کے اندر جب ہم L E S D I کریں گے تو ای e ایس میں تو نہیں لیکن ڈی آئی کے اندر وہ چینج آپ کو نظر آ جائے گا وہ دوسرا پیئر میں بتیس بٹ کا جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں جو دوسرا میں نے اٹھایا تو ڈی آئی جو ہے وہ چینج ہو کر کے آ گیا زیرو ون زیرو تھری کے اوپر ٹھیک ہے S I zero one zero F پر پوائنٹ کر رہا ہے D I zero one zero three پر یعنی ایک جو ہے وہ اسٹرنگ ون پر پوائنٹ کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اسٹرنگ ٹو پر پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈی ایس اور ایس آئی یہ جو دو ہمارے پاس انسٹرکشن یعنی یہ جو دو ایڈریس ہمارے پاس ہیں اور سیگمنٹ آف سیٹ پیئر اس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہم لینتھ کیلکولیٹ کریں اس کی یہ ہماری لینتھ کیلکولیٹ کرنے کی ایس ٹی آر لین والی جو ہماری روٹین ہم نے خود ہی جو لکھی ہے یہ وہ ہے ہم اسے سیدھا ہی کال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ اس نے ریٹرن کر دیا ہے اس کا جو لینتھ ہے زیرو زیرو زیرو بی اس کی یعنی گیارہ کیریکٹر گیارہ کیریکٹر لینتھ ہے ہے ان سب کی ٹھیک اور یہ اب سی ایکس کے اندر ہم اسٹور کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسری اسٹرنگ کا سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جو ہے یہ پش کیا ہم نے اور اس کی لینتھ نکال لی ٹھیک ہے نا اب یہ بھی اے ایکس کے اندر ریٹرن ہوئی فنکشن ہے نا S T R len function ہے اور وہ اے ایکس میں ویلو ریٹرن کر رہا ہے اب یہ دونوں کو میں نے کمپیئر کے ذریعے کمپیئر کر کے دیکھ لیا دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے اگر یہ برابر نہ ہوتے تو یہیں سے ہم ایگزٹ کر جاتے یہ برابر ہیں لہذا ہم آگے چلتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا آگے چلیں ہم نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ ایکس میں ٹرو لکھ دیتا ہوں میں ٹرو پہلے کر دیتا ہوں اب یہ اس کے بعد میں rep C M P S B یہ جو آپ ریپ دیکھ رہے ہو یہ اصل میں میں نے وہاں پہ ریپ ای e لکھا تھا لیکن جب یہ سی ایم پی ایس پر لگے نا تو ریپ اور ریپ دونوں کا آپ کوڈ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کیپبلٹی جو ہے اس کی C M P S B پر لگنے کی وجہ سے آتی ہے اس لیے اسمبلر جب اس کو وہ کرے تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جمپ اف اکول اور جمپ اف زیرو کے درمیان جو بات ہوتی ہے کہ ری نیمڈ ہوتی ہیں اور اسمبلر اپنی مرضی سے جو بھی چاہے یہاں پہ لگا دیتا ہے تو اسمبلر نے یہاں پہ ریپ لگا دیا ہے لیکن اصل آپریشن ریپ ای کا ہی ہوگا کیونکہ وہ C M P S B پر ہے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے یہ ریپ ای کا آپریشن ہوگا ہم ایف ون سے اس کو اسٹیپ دیتے ہیں تو اسٹیپنگ کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہ اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائریکشن فلیک چونکہ ہمارا انیشلی زیرو ہے لہٰذا ایک ایک بائٹ ایک ایک ایڈریس جو ہے وہ انکریمنٹ ہوتا جائے گا ایس آئی اور ڈی آئی ٹھیک ہے اور ہم چلتے جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہماری جو ہے اکویلٹی نہیں آ جاتی ہم یعنی ان ایکویلٹی نہیں آتی ہماری اس وقت تک ہم چلتے جائیں گے ابھی ہماری ایکویلٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک ایک اسٹیپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ٹھیک ہے نا تو جہاں پر کہ کیپٹل لیٹر آ جاتا ہے ورلڈ کا ڈبلو کیپٹل لیٹر آ جاتا ہے وہاں پر چونکہ ان ایکویلٹی اکر کر جاتی ہے اس لیے ہم باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ریپ ای e ہے ریپیٹ وائل اکول تو جہاں ناٹ اکول ہوگا یہ باہر آ جائے گا اب جب ہم باہر آ گئے ہیں تو اس وقت سی ایکس ہمارا جو ہے وہ نان زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری ہماری اسٹرنگ جو ہے وہ کمپیئر نہیں ہو سکی پوری اسٹرنگ ہماری برابر نہیں ہو سکی بریک سی ایکس کے زیرو ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہے بلکہ ان انکوالٹی ہونے کی وجہ سے آیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ جے سی ایکس زی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی اگر وہ جے سی ایکس زی ایگزیکیوٹ نہ ہو تو اے ایکس میں ہم انیشلائز اس کو کر دیتے ہیں زیرو سے ٹھیک ہے نا یعنی فالس کر دیتے ہیں اور فالس کر کے پاپ کیا ہم نے اور ریٹرن ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اور ریٹ اگر دیکھو تو ریٹ ایٹ ہم نے کیا ہے کیونکہ آٹھ بائٹس ہم نے یہ جو ہے اسٹیک کے اوپر رکھی تھی دو بائٹ ایک سیگمنٹ کی دو بائٹ دوسرے آف سیٹ کی دو بائٹ دوسرے سیگمنٹ کی اور دو بائٹ دوسرے آف سیٹ کی تو وہ آٹھ ڈسکارڈ کر کے ہم باہر آ گئے اب یہاں پہ میں نے چیک نہیں کیا کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو صرف مجھے اس کا آپریشن دکھانا مقصود تھا اب ہم جو ایکول اسٹرنگ ہیں نا ان کو ان کے ایڈریسز پش کر کے اسی روٹین کو کال کر رہے ہیں وہی طریقہ وہی ہے ڈی ایس میں کو پھر پش کیا پھر پہلی جو اسٹرنگ ہے اس کا ایڈریس ہم نے آف سیٹ پش کیا ٹھیک ہے اب یہ دوسری اسٹرنگ کا آف سیٹ جو ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اس کو پش کر دیا اور اس کے بعد دوسری اسٹرنگ کا جو ہے وہ سیگمنٹ پش کر دیا ٹھیک ہے اور دوسری اسٹرنگ کا آف سیٹ پھر دوبارہ یہ بھی پش کر دیا اب اس کے بعد پھر ہم نے S T R C M P کی جو روٹین ہے اس کو ہم نے کال کیا اب دیکھتے ہیں اس کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے دیکھیں گے یہ تو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ہم سیدھا سیدھا C M P S B پر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آپریشن چونکہ اس وقت ہمارے لیے انٹرسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ لینتھ وغیرہ کیلکولیٹ کرنا یہ تمام چیزیں یہ ہم اسکپ کر کے اور پہنچتے ہیں C M P S B پر اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم کریں ایف ون کے ذریعے تو پہلے یہ دیکھیں کہ پہلی ہماری جو ہے وہ ایگزیکشن ہوئی اور اس میں اکویلٹی ہے کیونکہ زیرو فلیگ ہمارا ون ہے ٹھیک ہے دوسرے اسٹیپ پر بھی اکویلٹی آئے گی ہماری اور اس کو ہم اسٹیپ کرتے جائیں گے یہ زی ایف جب تک ون ہے یہ چلتا رہے گا یا دو باتیں ہیں کہ یا تو سی ایکس زیرو ہو جائے یا زی ایف زیرو ہو جائے دونوں میں سے کوئی ایک زیرو ہوگا تب جا کر کے یہ لوپ بریک ہوگا ادروائز نہیں ہوگا تو اگر ہم اسٹیپ کرتے جائیں کرتے جائیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ باہر کب نکلتا ہے یہ چونکہ دونوں روٹینز برابر ہیں اس لیے یہ سی ایکس کے زیرو ہونے کے بعد ہی باہر نکلے گا اب چونکہ سی ایکس زیرو ہے اس لیے اب ایکس کے اندر جو ون پڑا ہوا ہے یہ چینج نہیں ہوگا اب ہم جمپ لگائیں گے دیکھیں تو ہم جمپ لگا کر کے اس روٹین اس انسٹرکشن کو جو X comma zero move X comma zero ہے اس کو اسکپ کرتے ہوئے پاپ ڈی ایس پر آ گئے ٹھیک ہے اور ایکس میں ون رہ گیا ہمارے پاس یعنی ٹرو اب ہم ریٹرن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں روٹی دونوں جو اسٹرنگس ہیں ہماری وہ برابر ہیں ٹھیک ہے اس میں چیک ہم نے نہیں کیا تھا ہم نے ایکس کے اندر جو ویلو ریٹرن کی ہے وہ ویلو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پہلی دو جو یہ انسٹرکشن یہ اسٹرنگس تھیں وہ برابر نہیں تھیں لیکن جو دوسری دو اسٹرنگس میں نے اسے پاس آن کی ہیں ان کے ایڈریسز پاس آن کیے ہیں وہ دو اسٹرنگس جو ہیں وہ برابر ہیں یہ ہے operation C M P S B کا یہ آپ نے آپریشن جو ہے سی ایم پی ایس کا دیکھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے پسند نہیں بھی آیا تو آ جائے گا کیونکہ اب میں آپ کو اس کے اوپر ایک عدد اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں اسائنمنٹ تھوڑی سی مشکل ہے اس میں ذرا غور کرنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ذرا یہ یہ استعمال ہوگا اس کے اندر اسائنمنٹ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ دو اسٹرنگس برابر ہیں ٹھیک ہے اس کی ویسے تو ڈیٹیل آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو دو اسٹرنگس دی جائیں گی اسی طریقے سے بالکل اسی طریقے سے ایڈریس آپ کو پاس آن ہوں گے دو اسٹرنگس کے ٹھیک ہے نا ان میں سے ایک ہم اسے کہیں گے سورس اسٹرنگ ٹھیک ہے وہ پہلی ہوگی پہلا ایڈریس وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے پروگرام لکھنا چاہیں اس میں لکھیں اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ پہلی آپ سورس رکھتے ہیں یا دوسری آپ سورس رکھتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جو ڈیسٹینیشن اسٹرنگ ہے اس کو سرچ کرنا ہے سورس اسٹرنگ میں کہ کیا ڈیسٹینیشن اسٹرنگ سورس اسٹرنگ میں اکر کرتی ہے کیا وہ موجود ہے یہ جو سب اسٹرنگ سرچ ہوتی ہے نا یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کچھ چیز مطلب کہ کیا یہ لفظ جملے میں کہیں آیا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے اور ٹرکی کام ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ اسے اٹھائیں گے ایسے جیسے پہلی اسٹرنگ یوں ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اگر یہ پوری کمپیرزن پورا کمپیرزن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے سب اسٹرنگ موجود ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور اگر نہیں ہوتا تو جس جگہ پر یعنی جہاں سے آپ نے کمپیرزن اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے ایک بائٹ آگے جا جا کے خواہ وہ کمپیرزن کہیں چکا ہو اگر انکوالٹی درمیان میں کہیں بھی آ گئی ہے تو جہاں سے شروع کیا تھا نا اس سے صرف ایک بائٹ آگے جا کے پھر دوبارہ یہی آپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو لاجک بتایا ہے ٹھیک ہے اس پہ اچھی طرح غور کیجیے گا ٹرکی ہے تھوڑا سا پروگرام یہ لیکن انشاءاللہ پسند آئے گا آپ کو اور اچھا لگے گا جب آپ اسے لکھ لیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے نا اس پہ ذرا محنت کیجیے گا اس میں کوئی مطلب اپنے اپنے دماغ کو استعمال کیجیے گا زیادہ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے اب مطلب آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑی سی ممکن ہے کہ شاکنگ نیوز ہو لیکن ورچولی ہم تقریباً اسمبلی لینگویج ایز سچ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ریفرنسز ہیں انہیں آپ ذرا کھول کے دیکھیں ان میں جو انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تقریباً تمام انسٹرکشنز پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہی آئیڈیا تھا ہمارا بنیادی طور پر کہ آپ کو ہم ان انسٹرکشنز کو پڑھنے کے قابل بنا دیں ٹھیک ہے نا ان کو آپ سمجھ سکیں ان کی ان کے معنی کو آپ دیکھ سکیں ایک آخری چیز جو ہے جو کہ ایز سچ میجر بلاکس جو ہیں آپ کو پتہ لگ گیا کہ جناب کسی انسٹرکشن کو اسمبلی کی انسٹرکشن کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے کس طریقے سے لکھی جاتی ہے کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پتہ لگ گیا بس انسٹرکشن بائی انسٹرکشن جو جو اہم چیزیں تھیں اس کے اندر وہ میں نے آپ کو کروا دی ایک آخری چیز بچ گئی ہے جو کہ بڑی میجر اور بہت اہم ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ ٹرکی اسے ہم کہتے ہیں interrupt I A P X eighty eight کا ایک بہت میجر پارٹ جو ہے وہ انٹرپٹ پر بیس کرتا ہے انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں انٹرپٹ کی تعریف کیا ہے اصل جو انٹرپٹ کی تعریف ہے نا وہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو کہ پروسیسر سے باہر اس طرح وقوع پذیر ہو کہ جس کی اطلاع پروسیسر کو دینی ضروری ہو ہے نا تو وہ ایک انٹرپٹ سگنل جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم میں ویسے ایک ڈیفینیشن کے طور پہ یہ کہتا ہوں جو کہ میرے خیال میں کافی جہاں تک میرا علم تھوڑا بہت ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیشن کافی حد تک درست ہے وہ یہ کہ انٹرپٹ جو ہیں وہ اے سنکرونس ہوتے ہیں اور انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دو لفظ میں نے بتائے ہیں آپ کو ان کی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن دوں گا اے سنکرونس سے کیا مراد ہے اے سنکرونس سے مراد یہ سنکرونس ہم کہتے ہیں ان دو چیزوں کو جو ساتھ ساتھ چلتی ٹھیک ہے نا ایک کے بارے میں ہمیں علم ہو تو دوسرے کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہوگی کیا کس جگہ پہ ہوگی کیا مطلب اس کا اسٹیٹ کیا ہوگا یہ تو ہے سنکرونس آپریشن اے سنکرونس جو ہے اس میں یہ کہ دو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں جو کہ اپنی اپنی اسپیڈ سے چل رہی ہیں ان کے درمیان کوئی کوریلیشن نہیں ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں انٹرپٹس جو ہیں چونکہ یہ بیرونی دنیا کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ پروسیسر تک پہنچتے ہیں ان کا پروسیسر کی انٹرنل ایگزیکشن جو ہے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن جو ایگزیکشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ریلیشن نہیں ہوتا کہنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسٹرکشن چل رہی ہوں تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کس انسٹرکشن کے اوپر جا کر کے انٹرپٹ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا پروسیسر اندر کہاں پر ہے جبکہ باہر یہ سگنل کریٹ ہوا اور دوسری دفعہ بھی وہی ہوگا جب یہ سگنل کریٹ ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے نا یہ علم مجھے نہیں ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹرو انٹرپٹس ہیں جو ریئل ٹائم میں اکر کرتی ہیں جو اصل میں انٹرپٹ کی تعریف میں آتی ہیں وہ اے سنکرونس ہوتی ہیں with the execution of the program ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ میرے پروگرام کی کس انسٹرکشن پر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا یہ سگنل جو ہے باہر سے مجھے آئے گا کہ جناب یہاں پر بریک ہے یہاں پہ اب اس کا آپریشن کیا ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ میرے تھریڈ آف ایگزیکشن پر وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو زنجیر جو بنی ہوئی ہے انسٹرکشن کی کڑی انسٹرکشن کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے اس کی کس کڑی پر ہوگا پروسیسر جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کو تو ہم کہیں کہ یہ synchronous with the execution of the program ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ انپرڈکٹیبل ہوتا ہے انپرڈکٹیبل سے مراد یہ ہے کہ کس وقت ہوگا یہ واقعہ یہ باہر سے پن کا یہ تو اسپیس کی بات آ گئی نا کہ انسٹرکشن کے حساب سے میں کہاں ہوں ٹھیک ہے یہ میں نہیں بتا سکتا اس لیے یہ اسنکرونس ہے ٹھیک ہے نا اور انپرڈکٹیبل ہے کیوں کہ وقت کے لحاظ سے میں نہیں بتا سکتا کہ میں این اس وقت پر یہ چیز ہوگی این اس وقت پر یہ چیز ہوگی اصل میں دونوں تھوڑی سی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی اوور لیپ کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں کہ یہ انپرڈکٹیبل ہو اور اسنکرونس ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہیں لیکن ہیں ذرا ٹیکنیکلی مختلف یعنی اگر میں ذرا ایک ذرا تھوڑا سا اوپر ایک بات کروں کہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹرکشن اسپیس کے اندر ٹھیک ہے میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا اسپیس میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں آ کر کرے گی ٹھیک ہے نا یعنی کس انسٹرکشن پر آئے گی اور انپرڈکٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹائم میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت آئے گی کتنے کلاک سائیکل پر آئے گی یہ دو باتیں تو ہیں ٹرو جو کہ انٹرپٹ کی تعریف کے مطابق یہ دو کوالٹیز انٹرپٹ میں ہونی چاہیے مگر جو انٹرپٹس ڈیفائن کی گئی ہیں ہمارے I A P X eighty eight کے اندر وہ اس طرح سے ڈیفائن نہیں کی گئی ٹھیک ہے نا یہ for all practical purposes I would say کہ جو انٹرپٹ انسٹرکشن کے طور پر استعمال ہوتی ہے I A P X eighty eight میں اس میں دو طرح کی انٹرپٹ ہوتی ہیں ایک جنہیں ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر انٹرپٹس اور ایک جنہیں ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر انٹرپٹس جو اس کی سافٹ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے وہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تعریف بتائی کیونکہ وہ بیرونی دنیا سے کرتی ہے ہے ٹھیک نا جو اس کی سافٹ ویئر انٹرپٹ ہے نا وہ بائی ڈیفینیشن صرف نام کی انٹرپٹ ہے اور اس میں کوئی بات انٹرپٹ والی نہیں ہے وہ صرف ایکسٹینڈیڈ فار کال ہے ایکسٹینڈیڈ فار کال ہے ٹھیک ہے نا فار کال سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں کال کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا تھا ابھی تک میں نے پوری طرح سے آپ کو فار کال نہیں بتائی لیکن فار کال جو ہوتی ہے وہ آپ کو میموری میں کہیں بھی لے جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور فار کال کرنے کے لیے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم فار کال کرتے ہیں تو واپس آنے کے لیے ہم سیگمنٹ اور آف سیٹ دونوں پش کرتے ہیں یاد ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ شاء آپ میں سے اکثر کو ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ سیگمنٹ اور آف سیٹ دونوں چیزیں اس ٹیک پر ہم ڈالتے ہیں کیونکہ ہم دونوں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں بالکل یہی چیز ایک سافٹ ویئر انٹرپٹ میں ہوتی ہے ایکسٹینڈیڈ فار کال ہے یہ بات سمجھ رہے extended far call extended far call سے کیا مراد ایکسٹینڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مزید چیز بھی پش کرتا ہے اسٹیک پر along with segment offset ٹھیک ہے ایک اور چیز بھی اسٹیک پر یہ ڈالتا ہے اور وہ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے فلگ رجسٹر ٹھیک ہے نا کیونکہ تھوڑا سا شاید مشکل آپ کو یہاں پر محسوس ہو یہی سافٹ ویئر کی انٹرپٹ یہ جو سافٹ ویئر انٹرپٹ کی یہ جو انسٹرکشن ہے نا یہی استعمال ہوتی ہے جب ہارڈ ویئر کی انٹرپٹ آئے ٹھیک ہے اسی جگہ سے اسی کو میں استعمال کرتا ہوں ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے لیے بھی اس وجہ سے اس میں یہ کیپیبلٹی پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی والی انسٹرکشن جو ہے یہ استعمال ہوگی جب اصلی انٹرپٹ آئے گی صحیح والی ٹھیک ہے ریئل ٹائم انٹرپٹ آئے گی جو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے آ رہی ہے اس صورت میں چونکہ وہ انپرڈکٹیبل بھی ہے اور ایسنکرونس بھی ہے میں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے پروگرام کی ایگزیکشن میں کس جگہ پر ہوں گا ٹھیک ہے جبکہ وہ انٹرپٹ آئے گی رجسٹرس کو تو میں چلیے اگر جو جو رجسٹرس میں تبدیل کروں گا ان کو میں سیو کر لوں گا ٹھیک ہے نا لیکن ایک اور جو اہم چیز ہے جس کو کہ اسٹور کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ جو پروگرام اسٹیٹس ورڈ جسے ہم کہتے ہیں فلیگ رجسٹر ٹھیک ہے کیونکہ فرض کرو کہ میں نے ایک کمپیئر کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے ایک جمپ لگانی کمپیئر اور جمپ اور کمپیئر اور جمپ کے درمیان میں انٹرپٹ آ گیا ٹھیک ہے تو اب کمپیئر ہو چکا ہے لیکن جمپ نہیں ہوئی اور میں انٹرپٹ کی روٹین میں چلا گیا تو وہاں یہ فلیگ رجسٹر تو تبدیل ہو جائے گا کچھ کوئی انسٹرکشن میں میتھمیٹیکل یا لاجیکل ایگزیکیوٹ کر لوں گا اور یہ فلیگ رجسٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جس کو ہم کہیں گے کہ کرپٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب میں واپس آیا یہاں پر اب میں کمپیئر ایگزیکیوٹ کروں یہ کمپیئر کے بعد والی جو جمپ ہے اس کو میں ایگزیکیوٹ کروں تو یہ تو صحیح جمپ نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا پروگرام اسٹیٹس ورڈ چینج ہو چکا تو اس وجہ سے ایکسٹینڈیڈ فار کال پروگرامڈ طریقے سے میں کال کرتا ہوں اپنے اپنی جگہ پہ جہاں میں نے انسٹرکشن لکھی ہے ایکسٹینڈیڈ فار کال کی وہیں پر آئے گی نا وہ پروگرام میں اپنے اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہوئے گی خود بخود ٹھیک ہے لہٰذا وہاں پہ تو مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ جو فلیگ رجسٹر ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے مجھے اسے سیو کرنا تھا نہیں کرنا تھا تو میرے ہاتھ میں لیکن انٹرپٹ کے کیس میں چونکہ مجھے نہیں معلوم اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ درمیان میں کس دو انسٹرکشن کے بیچ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ انسٹرکشن کے اندر ہی کیپیبلٹی رکھی گئی ہے کہ بھئی آپ فلیگ کو بھی ڈال جائیے یعنی جو ہمارا اسٹیک ہے اس کے اوپر آٹومیٹکلی یہ فلیگ بھی سیو کر دیتی ریئل ٹائم انٹرپٹ جو ہے اس کی ڈسکشن کو ہم تھوڑا سا ڈیفر کریں گے ٹھیک ہے وہ ذرا تھوڑا ذرا اور جان آپ کو چاہیے اس چیز کو پکڑنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ کی اور پروسیسر کے درمیان اب کشتی جاری ہے ٹھیک ہے نا جہاں آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی پھر آپ اس کے اس جگہ پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے جو کہ شاید سب سے ٹرکی پورشن ہوتا ہے ایک جو پروسیسر ورلڈ ہے نا اس کا سب سے ٹرکی پورشن جو ہے وہ ریئل ٹائم انٹرپٹ کو کنٹرول کرنا اور اس کے ساتھ چیزوں کو چلانا ہوتا ہے وہ بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی ہم اس کو شروع کریں گے پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا ذرا تھوڑا سا شارٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ کہ انٹرپٹ کی انسٹرکشن انٹ کی انسٹرکشن ٹھیک ہے وہ ہے کیا فنکشن کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے اس اس کے کی ورکنگ کیا ہوتی ہے وہاں تک جانے سے پہلے تھوڑا سا زبانی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپریشن کرتی کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بالکل ایسے ہی لیجیے گا جیسے کہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں غور سے میری بات آپ سنتے جائیے یہ جو انسٹرکشن ہے اس کے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویکٹرڈ انٹرپٹس ہوتی ہیں ویکٹرڈ ویکٹرڈ انٹرپٹس انٹرپٹ سے کیا مراد ہے ویکٹرڈ انٹرپٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایڈریس جو ہے ایز سچ کہ انٹرپٹ کی روٹین جب بھی انٹرپٹ آئے گی اس کے اس کے اس کے uh, اس سے تعلق رکھنے والی کوئی اس سے تعلق رکھنے والا کوئی آپریشن ہے جو کہ پروسیسر کو کرنا ہوگا مثال کے طور پہ ایسے ہی مثال ویسے آپ کو بتاؤں کہ فرض کیجیے ایک بوائلر بوائلر لگا ہوا ہے تو اب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے پریشر بھی بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک انٹرپٹ لگی ہوئی ہے جو کہ اگر پریشر حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ پروسیسر کو سگنل دیتی ہے کہ بھائی پریشر بڑھ گیا دوسری انٹرپٹ لگی ہوئی ہے جو کہ اس کے ٹیمپریچر کو دیکھ رہی ہے اگر وہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ٹھیک ہے نا تو وہ پروسیسر کو سگنل کرتی ہے کہ بھائی ٹیمپریچر بڑھ گیا اب یہ تو اطلاع ہے یہ جو انٹرپٹ ایز سچ ہے یہ تو اطلاع ہے پروسیسر کے لیے کہ کچھ ہو گیا اب پروسیسر کو اس کے بدلے ایک ایکشن لینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بدلے ایک ایکشن لینا ہے اور وہ ایکشن پروسیسر کیسے لے گا ظاہر ہے ابھی تک جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں پروسیسر کو کوئی نہ کوئی پروگرام کوئی نہ کوئی روٹین ایگزیکیوٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ہر انٹرپٹ جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس انٹرپٹ سے تعلق رکھنے والی ایک روٹین بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں I S R I S R interrupt service routine ٹھیک ہے اور ایک میکینزم ہے جس میکینزم سے ہم یہ ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ اس انٹرپٹ کے لیے یہ انٹرپٹ سروس روٹین روٹین ہے ہے اس انٹرپٹ انٹرپٹ کے لیے یہ سروس یعنی ہمیں انٹرپٹ اور اس کی سروس روٹین کے درمیان ایک کو ریلیشن بلڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو I A P X eighty eight میں اس کو ریلیشن کو بلڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے میں جوڑوں گا ٹھیک ہے ایک انٹرپٹ کو اس کی انٹرپٹ سروس روٹین کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ کو ہک کرنا یعنی پروسیسر اور اسمبلی لینگویج کی روزمرہ کی زبان میں ٹھیک ہے نا ہم اسے مہاورتن کہتے ہیں انٹرپٹ ہک کرنا یہ ہک ہی کرنا ہے نا ایک نمبر میرے پاس اویلیبل ہے اس میں میں نے اپنا کنڈا ڈال دینا ٹھیک ہے یہ کنڈا ڈال دیا میں نے یہ میری کنڈا جو ہے یہ میری انٹرپٹ سروس روٹین ہے یہ وہ کام کرے گی جو کہ اس انٹرپٹ کے لیے ضروری ہے اب میکینزم یا اس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے سنٹیکس یہ ہے کہ انٹ کی instruction I N T int کی انسٹرکشن ہے اور اس کے آگے ایک بائٹ میں بائٹ ویلو میں ایک نمبر پڑا ہوا ہے یہ انٹ نمبر ہے interrupt number interrupt number one interrupt number two interrupt number three interrupt number zero interrupt number twenty interrupt number thirty اور اسی طریقے سے up to interrupt number two fifty five byte کے اندر زیرو سے لے کے دو سو پچپن تک پاسبلٹیز تو اس کے اندر انٹرپٹ انسٹرکشن زیرو سے لے کے دو سو پچپن تک ہو سکتی ہے یہ جو زیرو سے لے کر کے دو سو پچپن تک کا یہ نمبر ہے نا یہ بتاتا ہے کہ کون سی انٹرپٹ اس وقت میرے انٹرسٹ کی انٹرپٹ ہے یعنی انٹ کی انسٹرکشن ہے ساتھ ایک نمبر آئے گا یعنی دو بائٹ کی انسٹرکشن بنے گی ایک انٹ کی انسٹرکشن ٹھیک ہے جو کہ اس کا آپ کوڈ سی ڈی ہوتا ہے سی ڈی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک نمبر آئے گا جو بتائے گا کہ سی ڈی انٹرپٹ کس نمبر کی انٹرپٹ جنریٹ ہوئی کس نمبر کی انٹرپٹ جنریٹ ہوئی اب اس نمبر کا اس نمبر کا کوریلیشن ہے اس کے ایڈریس کے ساتھ وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا کوریلیشن ہے کس طریقے سے یہ اپنی پرٹیکولر روٹین تک جاتا ہے ہے راؤٹنگ ہوتی اس میں ویکٹرنگ ہوتی ہے اس میں اس نمبر سے کہ وہ اپنی اس روٹین تک پہنچ جائے جو کہ اس انٹرپٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ آپریشن اس کا ہے اس میں کچھ انٹرپٹ جو شروع کی ہیں تین چار وہ انٹرپٹ جو ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریزروڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو لسٹ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ کون کون سی انٹرپٹ ریزروڈ ہیں ریزروڈ انٹرپٹ جو ہیں وہ اس طرح کی انٹرپٹس ہیں کہ جن کو ہمیں ہم جنرلی استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم کرتے ہیں کبھی کوئی ٹرک کھیلنی ہو تو ہم انہیں کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جنرلی ہم ریزروڈ انٹرپٹس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ پروسیسر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ انٹرپٹ زیرو جو ہے زیرو یہ ہے ڈیوائڈ بائی زیرو کی اگر جیسے میں نے آپ کو ڈیو میں بتایا تھا نا ڈیو کے اندر اگر فرض کیجئے کہ جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا سائز چھوٹا ہو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹرپٹ جنریٹ کرے گا سگنل کرے گا پروسیسر کے لیے کہ یہ غلط کام ہو گیا یہاں پہ تو انٹ زیرو جو ہے وہ اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہے یہ انٹل نے ہارڈ ویئر میں پروگرام کر دی ہے کہ انٹ زیرو جنریٹ ہوگی اگر آپ ڈیوائڈ بائی زیرو کرنے کی کوشش کریں گے اسی طریقے سے چار پانچ آگے اور ہیں ان میں ٹریپ کی انٹرپٹ ہے سنگل اسٹیپنگ کی انٹرپٹ انٹرپٹ ہے ہے ہے ڈی بگ وہ وہ لسٹ جو آپ کو مل جائے گی کہ کون کون سی انٹرپٹ جو ہیں اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزروڈ انٹرپٹ جن کو کہ ہمیں جنرلی استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم انہیں ہی یوز کریں گے اس کے بعد آنورڈ آگے انٹرپٹ ہیں جو کہ ہمارے یعنی یوزرز کے لیے دی گئی ہیں کہ بھئی اب آپ اس کو ایک تو ہے انٹل نے ریزرو کر لی پھر آگے انٹرپٹ نمبرز ہیں جو کہ آپ کو دی گئی کہ بھئی آپ استعمال کر لیں ان میں سے کچھ انٹرپٹ نمبرز جو ہے نا وہ جو آئی بی ایم پی سی ہے ٹھیک ہے اس نے استعمال کر لی اس نے اپنی سروسز وغیرہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے یوزر کو دینے کے لیے وہ انٹرپٹ روٹین استعمال کر لی کیونکہ یہ ذرا اس کا میکینزم ایسا فلیکسیبل ہے جب آپ ڈیٹیل دیکھیں گے یہ بڑا ہی ایک جس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل چوائس تھا اس کے ڈیزائنرز کے لیے کہ یہ انٹرپٹ استعمال کرتے یوزر پروگرام کو انٹرفیس کرنے کے لیے سسٹم پروگرام کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک جو کہ سسٹم کے اندر پروگرام چل رہے ہیں جیسے بایوس ہے یہ ایک سسٹم کا پارٹ ہے اور ڈاس ہے وہ ایک سسٹم کا پارٹ ہے اور ادھر میرا پروگرام چل رہا ہے جیسے ایس ٹی آر لین ہم چلا رہے ہیں جیسے اور کوئی پروگرام جو ہم لکھیں گے وہ ہم چلائیں گے یہ میرے یوزر پروگرام ہے اور یہ سسٹم پروگرام ہے تو یوزر سے سسٹم تک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی میرے پاس لنک ہونا چاہیے کیونکہ مجھے سسٹم سروسز کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی کبھی اسکرین کلیئر کرنا ہے کبھی یہ کرنا ہے کبھی وہ کرنا ہے کبھی فائل کھولنی ہے کبھی فائل بند کرنی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کچھ انٹرپٹس استعمال کر کے اور مجھے یہ ڈاس بایوس کی مختلف سروسز وہ بھی میں آپ کو تھوڑی لسٹ بتاؤں گا تھوڑی آپ اپنے ریفرنسز میں دیکھیے گا کیونکہ وہ تو بہت لمبی چوڑی ہے ساری میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کچھ اس کو استعمال کر لیا کچھ بالکل فارغ ہیں جو کہ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں وہاں پہ اپنی انٹرپٹس لگانا تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ یہ جو اس کا کوریلیشن کا پروسیس ہے ٹھیک ہے وہ کام کیسے کرتا ہے اب یہ جو نمبر میں نے آپ کو بتایا انٹرپٹ نمبر اس کو روٹین کے ساتھ جوڑنے کا میکینزم جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے انٹل نے ایک چیز ڈیفائن کی ہے اپنے آرکیٹیکچر میں ٹھیک ہے اور آرکیٹیکچر کے اندر جو اس نے چیز ڈیفائن کی ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ایک ٹیبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ٹھیک ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کی لوکیشن جو ہے ایز سچ اس کی location I A P X eighty eight میں فکسڈ ہے فزیکل میموری ایڈریس زیرو یہ جو میموری ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن اس طرح ہے کہ اس میں چار چار بائٹس کے اندر ہر انٹرپٹ سے تعلق رکھنے یعنی جو روٹین ہے نا اس روٹین کا سیگمنٹ ایڈریس اور اس روٹین کا آف سیٹ ایڈریس ٹھیک ہے یہ چار بائٹس میں یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس طرح اگلی چار بائٹس میں انٹرپٹ ون کا سیگمنٹ ایڈریس یہ اور آف سیٹ ایڈریس آرڈر اس کا الٹ ہوتا ہے پہلے آف سیٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر انٹرپٹ زیرو کی میں بات کروں تو اس کا انٹ زیرو آئی ہے اب ہوگا یہ کہ یہ اب کہاں جانا کہاں ہے ٹھیک ہے یہ تو اطلاع آ گئی کہ انٹرپٹ زیرو آ گئی اب مجھے کیا کرنا ہے پروسیسر کو کیا کرنا ہے جانا کہاں ہے جو این نمبر ہے نا زیرو کا اس کو چار سے ضرب دلے گا ٹھیک ہے نا اب یہ جو ایڈریس بن گیا یہ جس جگہ کا بھی ایڈریس بنتا ہے زیرو سے کاؤنٹ کر کے وہاں پہلی جو دو بائٹس ہے نا یہ ہیں اس روٹین کا آف سیٹ جو کہ انٹرپٹ سروس روٹین ہے اور دوسری جو دو بائٹس ہیں یہ ہیں اس روٹین کا سیگمنٹ جو کہ ہماری انٹرپٹ سروس روٹین ہے یہاں پہ بھی قانون آپ دیکھو وہی فالو ہوگا جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ایل ای ایس اور ایل ڈی ایس کے کیس میں کہ سیگمنٹ جو ہوگا وہ چونکہ زیادہ اہم ہے اس لیے وہ ہائر ایڈریس پر ہوگا اور آف سیٹ چونکہ کم اہم ہے اس لیے وہ لوور ایڈریس پہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو پہلے جو دو بائٹس ہیں ان کے اندر آف سیٹ اور دوسری دو بائٹس جو ہیں وہ ان کے اندر سیگمنٹ تو انٹ زیرو کے کیس میں چونکہ ایڈریس زیرو بنے گا میرا ٹھیک ہے نا یہ جو دو بائٹس پڑی ہوئی ہیں یہ اٹھا کر کے وہ آئی پی میں ڈال دے گا اور اس کے آگے جو دو بائٹس پڑی ہوئی ہیں یہ اٹھا کے سی ایس میں ڈال دے گا ٹھیک ہے نا اگلی انسٹرکشن کہاں پہ ہوگی کہاں سے ایگزیکیوٹ کروں گا اگلی انسٹرکشن اس ایڈریس سے ایگزیکیوٹ کروں گا جو یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اسے ہم کہتے ہیں یہ ویکٹر ہے یہ وہ ویکٹر ہے جو جس نے کوریلیٹ کیا انٹرپٹ نمبر کو اس کی سب روٹین کے ساتھ ٹھیک ہے نا ان ڈائریکشن کر دی اس کی سب روٹین کی طرف یہ ویکٹر اب اس ویکٹر کو تبدیل کر دوں انٹ زیرو ہی رہے اس ویکٹر کو تبدیل کر دوں گا تو یہاں سے دوسری روٹین میں چلا جائے کتنا فلیکسیبل ہے بڑا ویل تھوٹ آؤٹ اسٹرکچر ہے اور بہت ہی مزے دار اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے نا انٹرپٹ ون جو ہے اس کے ایڈریس کہاں ہوں گے اس کے سیگمنٹ آف سیٹ کیا ہوگا وہ ظاہر ہے ایڈریس زیرو ون ٹو اور تھری یہ استعمال ہو گئے انٹ کے لیے تو فور فائیو سکس اور سیون یہ چار بائٹس ہوں گی انٹرپٹ کے لیے ٹھیک ہے نا ایٹ نائن الیون یہ چار بائٹس ہوں گی انٹرپٹ کے لیے تو فارمولا کیا بنتا ہے کہ این جو نمبر انٹرپٹ کا نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چار سے ضرب دیں چار سے ضرب دینے کے بعد یہ جو بھی آپ کا سیٹ بنتا ہے اس سیٹ پر ٹھیک ہے آپ کو جو ہے آف سیٹ ویلو رکھنی ہے اپنی انٹرپٹ سروس روٹین کی اور اس سے دو بائٹ آگے ٹھیک ہے یعنی اس اس کے کے بعد بعد آپ کو سیگمنٹ ویلو رکھنی ہے اپنی انٹرپٹ روٹین کی یعنی آپ اس سیگمنٹ آف سیٹ پیئر سے اپنی انٹرپٹ روٹین پوری میموری میں ون میگا بائٹ میموری میں جہاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اپنی انٹرپٹ روٹین ایک تو اس میں یہ فلیکسیبلٹی کوئی فکس جگہ نہیں ہے اچھا دوسری یہ کہ چونکہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ریم میں ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو رن ٹائم پہ چینج بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی انٹ زیرو کو یہ والی روٹین ہینڈل کر رہی تھی اب انٹ زیرو کو میری روٹین یہ والی ہینڈل کرنا شروع کر دے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے پہلے انٹ زیرو جب آ رہی تھی تو میں اس روٹین میں جا رہا تھا جیسے ہی میں نے یہ والا ویکٹر تبدیل کیا اب اگر انٹ زیرو آئی تو میں دوسری روٹین میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تو ان ڈائریکشن کی وجہ سے یہ فلیکسیبلٹی ہے اس کے اسٹرکچر میں اب ایز سچ آپریشن کیا ہوتا ہے جب بھی ہم انٹ کی انسٹرکشن اپنے پروگرام میں لکھ دیں تب بھی وہی آپریشن ہوگا باہر سے انٹرپٹ آ جائے تب بھی وہی آپریشن ہوگا آپریشن دونوں صورتوں میں سیم ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ انسٹرکشن ہی دونوں صورتوں میں وہی ایگزیکیوٹ ہوگی انٹ این کی تو کرے گا یہ کہ جس انسٹرکشن پر کہ جس انسٹرکشن کو وہ مکمل کر چکا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جس انسٹرکشن کو ابھی اسے کرنا ہے درمیان میں انٹ کی انسٹرکشن ہے انٹ کی انسٹرکشن سافٹ ویئر والی وہ میں نے لکھ دی اگر انٹ کی انسٹرکشن تو اب کیا کرے گا کہ جو اگلی انسٹرکشن ہے نا جیسے کال کے کیس میں کرتا ہے کہ جہاں کال کیا تو اگلی انسٹرکشن کا ایڈریس وہ پش کرتا ہے اس پر اگر انٹ کی انسٹرکشن ہوگی تو سب سے پہلے فلگ رجسٹر کو پش کرے گا ٹھیک ہے نا جیسے میں نے بتایا کہ ایکسٹینڈیڈ کال ہے چونکہ اس لیے فلگ رجسٹر کو پہلے پش کرے گا اس کے بعد جو اگلی انسٹرکشن کی سیگمنٹ یعنی اس وقت کرنٹ سی ایس جو ہے اسے پش کرے گا ٹھیک ہے اور اگلی انسٹرکشن کا جو آئی پی ایڈریس بنتا ہے اس کو اسٹیک پر پوش کرے گا یہ تین چیزیں وہ اسٹیک پر ڈال دے گا ٹھیک ہو گیا تین چیزیں اسٹیک پر ڈالنے کے بعد دو فلگس آٹومیٹکلی زیرو کر دے گا ڈسیبل کر دے گا ٹھیک ہے ایک ہے آئی فلگ اس کو زیرو کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ایک ہے ٹی فلگ ٹریپ فلگ ابھی دونوں کی کا میں نے آپ کو ذکر نہیں کیا یہ ریلیونٹ جگہ ہے یہاں پہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا یہ کیوں زیرو کرتا ہے یہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ دو فلیکس وہ زیرو کر دے گا تاکہ فردر انٹرپٹ جو ہیں ان کو اگر انٹرپٹ فلیکس زیرو ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرپٹ ڈسیبل ہو گئی فردر انٹرپٹ پاسبل نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک انٹرپٹ آئی ہے پہلے آپ اسے تو دیکھ لینا اس کے بعد باقی دیکھیں گے یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آگے اس پہ دوسری آگے تو اسے بھی دیکھنے چلے جا رہے ہیں وہ مطلب آگے دوڑے چلے جا رہے ہیں پیچھے کام مکمل نہیں ہوا ایسا نہیں تو پہلے اگر ایک انٹرپٹ آ گئی ہے تو اب آپ اس کو سروس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے دوسری انٹرپٹ کو سروس کریں گے ذرا سا ڈیٹیل میں یہ چیز سمجھنے والی ہے اتنی جلدی سمجھ میں آئے گی نہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا آپریشن ہوگا اچھا یہ کیوں کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آئی ایف کو زیرو کر دیا ٹی ایف کو زیرو کر دیا یہ دو اس نے زیرو کر دی ٹھیک ہے تاکہ فردر انٹرپٹ ڈسیبل ہو جائے اب جب میں باہر نکلوں گا نا یہاں سے جب میں نے اپنی انٹرپٹ سروس روٹین مکمل کر لی تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ انٹرپٹ کی انسٹرکشن کے لیے جو ریٹرن استعمال ہوتی ہے وہ ہے آئی ریٹ جب میں اسٹیک کی ڈسکشن آپ سے کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو اور انسٹرکشن ہیں جو کہ اسٹیک کو یوز کریں گی ایک انٹ اور ایک آئی ریٹ اور میں نے کہا تھا کہ وہ ڈسکشن ہم پینڈنگ کریں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کا مطلب پراپر جگہ نہیں آ جاتی تو انٹ کی انسٹرکشن سے میں اس کال میں پہنچوں گا اور آئی ریٹ کی انسٹرکشن سے میں اس کال سے باہر نکلوں گا ٹھیک ہے اور آئی ریٹ بالکل الٹا کرے کام ٹھیک ہے جب آئی ریٹ کریں گے تو obviously I P top of the stack سے آئی پی نکلے گا وہ آئی پی میں جائے گا سیگمنٹ نکلے گا وہ سی ایس میں جائے گا اور فلیگز نکلیں گے اب یہ جو فلیگز اس نے اسٹیک پر پش کیے تھے ٹھیک ہے ان فلیگز میں آئی فلیگ زیرو نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی یہ پاپ کروں گا انٹرپٹ دوبارہ انیبل ہو جائیں گے کیونکہ اس میں آئی فلیگ ون تھا اور اس میں ٹی فلیگ ون تھا ٹی فلیگ ون کیوں تھا یہ پھر فردر میں آپ کو جو ہے ابھی نہیں اس بات کو چھیڑتا آگے بعد میں بات کروں گا اس کے بارے میں کہ ٹی فلیگ جو ہے اس کو زیرو کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے ون کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا ڈیٹیل ذرا آپ کو سمجھ اور مزید اس کے لیے ڈیولپ ہونا ضروری ہے لہذا اس وقت تک کے لیے میں اسے پینڈنگ کر دیتا ہوں ابھی دو تین بیسک چیزیں جو ہیں یہ اب آپ سمجھے کہ ایک انٹرپٹ کی انسٹرکشن سافٹ ویئر کی انسٹرکشن انٹ جیسے جیسے ایڈ اے ڈبل ڈی لکھتے ہیں اسی طرح سافٹ ویئر انٹرپٹ کی انسٹرکشن اگر مجھے لکھنی ہو اپنے پروگرام میں تو آئی این ٹی کر کے آگے ایک نمبر میں دے دیتا ہوں جو بھی میرا انٹرپٹ آف انٹرسٹ ہو ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ایک ٹیبل ہے جس کے اندر وہ ایڈریسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ ون ٹو ون کورسپونڈ کر رہے ہیں پہلی انسٹرکشن پہلی انٹرپٹ اس کی سب روٹین دوسری انٹرپٹ اس کی سب روٹین تیسری انٹرپٹ اس کی سب روٹین ان کے ایڈریسز ٹھیک ہے نا وہ وہاں پر انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں ون بائی ون اس طریقے سے ٹیبل میں لکھے ہوئے ٹھیک ہے تیسری چیز اس کا آپریشن کہ جب یہ انٹرپٹ کی انسٹرکشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے فلیگ پش کرتا ہے اس کے بعد سی ایس پش کرتا ہے اس کے بعد آئی پی پش کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو دو فلیگز میں نے آپ کو بتایا اصل میں کرتا اس طرح ہے کہ جب وہ فلیگ پش کر دیتا ہے نا تو اس کے بعد آئی ایف اور ٹی ایف کو زیرو کر دیتا ہے اس کے بعد لیکن یہ چونکہ مائکرو آپریشن ہے اس کا انٹرنل مائکرو آپریشن ہے لہذا اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئی ایف اور ٹی ایف زیرو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سی ایس پش کیا اس نے اس کے بعد آئی پی پش کیا یہ تو جانے کی تیاری میں ہے یہ تیاری کر لی اس نے اب اس کے بعد جو این نمبر اس کے ملا ہے اس انسٹرکشن کے ساتھ اس کو اس نے چار سے ضرب دیا ٹھیک ہے چار سے ضرب دیا یہ پروسیسر کا آپریشن بتا رہا ہوں آپ کو چار سے ضرب دیا یہ خود بخود ہوگا آپ کو اس میں سے کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف انٹ این لکھنا ہے اس کو وہ چار سے ضرب دے گا اور چار سے ضرب دینے کے بعد جو آفسٹ بنتا ہے سیگمنٹ ویلو زیرو اور یہ والا آف سیٹ ویلو یہ فزیکل لوکیشن وہ بنے گی جہاں پر اس کا ویکٹر لکھا ہوا اس میں سے پہلی ویلو پہلی دو بائٹس اٹھائے گا اور آئی پی میں ڈالے گا دوسری دو بائٹس اٹھائے گا اور سی ایس میں ڈالے گا یہ آپریشن کرنے کے بعد سمپل یہ ہے کہ اگلی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہوگی وہ انٹرپٹ سروس روٹین کی انسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے وہاں پہ انٹرپٹ سروس روٹین میں جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ ہم کریں گے اور اینڈ پر آخر میں جب ہم وہاں سے اب ہمیں واپس آنا ہے اس جگہ پر جہاں سے میں نے کہ یہ انٹ کال کی تھی تو میں آئی ریٹ کی انسٹرکشن استعمال کروں گا اب ریٹ یا ریٹ فار کیوں نہیں میں استعمال کر رہا ریٹ فار اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ ریٹ فار اس وقت کرتا جب کال فار کرتا تو دو دو بائی ورڈ جو ہیں وہ اسٹیک پر ہوتے سی ایس اور آئی پی لیکن چونکہ یہاں پر تین ورڈ ہے اور تینوں نکالنے ہیں مجھے سی ایس کو سی ایس میں بھیجنا ہے آئی پی کو آئی پی میں بھیجنا ہے فلیگ کو فلیگ میں بھیجنا ہے یہ ریٹ فار تین نہیں کر سکتی تین نہیں نکال کے واپس لے گی یہ دو ہی اوپر سے لے جائے گی سی ایس اور آئی پی ٹھیک ہے نا فلیک چھوڑ جائے گی اسٹیک پر یہ میں نہیں پسند کرتا ہاں کہیں پہ اگر مجھے ٹرک کھیلنی ہو ٹرک کرنی ہو کہ نہیں مجھے فلیک چھوڑ کے جانا ہے اسٹیک کے اوپر ٹھیک ہے تو بے شک میں آؤں انٹ سے اور جاؤں ریٹ فار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ذمہ داری آپ کی ہے آپ جیسے چاہیں استعمال کریں پروسیسر آپ کو پکڑے گا نہیں پروسیسر آپ کے ہاتھ نہیں آ کر کے باندھ دے گا کہ نہیں تم انٹ سے آئے تھے تو تم آئی ریٹ سے ہی واپس آؤ گے نہیں آپ انٹ سے آئے آپ ریٹ فار سے واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیے اس کے کانسیکوینس اگر آپ کو پتا ہے اور لاجیکلی آپ یہی چاہتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے کیا تو ٹھیک ہے اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ اور کئی جگہیں ایسی آئیں گی جہاں آپ دیکھ لیں گے کہ ہاں ہم آئے تو انٹ سے تھے جا رہے ہیں ہم ریٹ فار سے ٹھیک ہے اور کرنا پڑتا ہے بعض جگہوں میں مجبوری پڑ جاتی لیکن جنرل کامن کیس کے اندر ہم آئی ریٹ استعمال کرتے ہیں آئی ریٹ بالکل الٹ آپریشن کرے گا سب سے اوپر جو ٹاپ آف اسٹیک پر جو بائٹ پڑی ہوئی ہے اسے اٹھائے گا سوری جو ورڈ پڑا ہوا ہے اسے اٹھائے گا گا پاپ کرے آئی پی کے اندر اور اس کے نیچے جو ورڈ پڑا ہوا ہے ہے جو سولہ بٹ کا ورڈ اسے پاپ کرے گا سی ایس کے اندر اس کے نیچے جو ورڈ پڑا ہوا ہے اسے پاپ کرے گا وہ فلیکس کے اندر ٹھیک ہے ظاہر ہے آئی ریڈ کرنے کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن جو ہوگی وہ کہاں ہوگی وہ این انٹرپٹ والی جو انسٹرکشن تھی اس کے جو بعد والی انسٹرکشن ہے نا چونکہ یہی ایڈریس پوچھ ہوا تھا اب یہاں سے دوبارہ ریزیوم ہو تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو سمپل ہے جیسے کال کر کے گئے اور واپس آ گئے ویسے ہی انٹ کی انسٹرکشن سے گئے اور واپس آ گئے فرق اس میں صرف اتنا ہے سافٹ ویئر کے کیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں فلیگ بھی اسٹیک پر پوش ہوتا ہے ایک بات اور دوسری یہ کہ یہ ڈائریکٹڈ کال ہے اس میں انٹ کے اندر ڈائریکٹ روٹین کا ایڈریس نہیں ہوتا ایک نمبر ہوتا ہے جس سے کہ ہم لوکیٹ کرتے ہیں کہ ایڈریس کہاں پڑا ہے وہاں سے وہ ایڈریس اٹھا کر کے ہم سی ایس آر آئی پی میں ڈالتے ہیں اب میں ذرا ایک آپ کو تھوڑی لینتھی سلائڈ دکھاؤں گا جس کے اندر ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے میرے خیال میں آج شاید ہم اتنا ہی کر پائیں گے یہ جو اب آپریشن ہے نا یہ آپریشن جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے انٹ این کی اگر انسٹرکشن ہو ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا آپریشن ہوگا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ جو پانچ چھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا یہی ہوگا اور اسی آرڈر میں ہوگا ٹھیک ہے لہذا ایک ایک کو دیکھو یہ ایک ایک بہت سمپل ہے سب سے پہلے جو انٹ این کی اگر انسٹرکشن انکاؤنٹر کرتا ہے پروسیسر کہ انٹ این کی انسٹرکشن آئی ہے سب سے پہلا کام وہ کرے گا کہ اسٹیک پر فلیکس کو پش کرے گا اس کے بعد انٹرپٹ فلیگ آئی ایف کو زیرو کرے گا اور ٹی ایف کو زیرو کرے گا ٹھیک ہے یہ آئی ایف کی جو امپورٹنس ہے اصل میں چونکہ سافٹ ویئر کے اندر یہ امپورٹنس نہیں آتی اس وجہ سے میں یہاں نہیں بتا رہا یہ میں بتاؤں گا جب میں ریئل ٹائم انٹرپٹ ڈسکس کروں گا جو کہ باہر سے آتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی ایف کو زیرو کر دے گا ٹی ایف کو زیرو کر دے گا یہ دو فلگ زیرو کر دے گا یعنی جو پرانی کاپی تھی نا فلگ کی وہ تو اسٹیک پر چلی گئی اور اب جو نئی کاپی ہمارے پاس ہے فلگ کی اس میں آئی ایف زیرو ہوگا اور ٹی ایف زیرو ہوگا جو ہم نے فلیگ پش کیے ہیں اسٹیک پر اس میں آئی ایف وہی ہوگا جو پہلے تھا اور ٹی ایف وہی ہوگا جو پہلے تھا اگر پہلے زیرو تھا تو ابھی اس میں بھی زیرو ہوگا اگر آئی ایف پہلے زیرو تھا تو اس میں بھی زیرو ہوگا اس کے کے بعد فلیگ اوپر وہ پش کرے گا کوڈ سیگمنٹ جو کرنٹ سی ایس ہے ہمارا ٹھیک ہے اسے پش کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو کرنٹ آئی پی ہے ہمارا اسے پش کرے گا اس پورے آپریشن میں جو ایس پی کا آٹومیٹک ڈیکریمنٹ ہے نا ہر پش کے ساتھ وہ آٹومیٹکلی ہوتا جا رہا ہے یہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یعنی یہ آپ یہ ڈیفالٹ اس میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر پش کے ساتھ ایس پی جو ہے وہ دو ڈیکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد ایک انٹرنل کیلکولیشن ہوگی انٹرنل کیلکولیشن یہ ہوگی کہ جو این میرے پاس ہے انٹرپ کے ساتھ جو این نمبر لگا ہوا ہے اسے چار سے ضرب دے گا اور زیرو کولن یہ جو ویلو آئی ہے four star N zero colon four star N اس آف سیٹ سے اس فزیکل میموری لوکیشن سے جو بھی ورڈ اس فزیکل میموری لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے یہ اٹھا کر کے آئی پی میں ڈالے گا اس کے بعد zero colon four star N plus two ٹھیک ہے نا اس میموری لوکیشن پہ جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کے سی ایس میں ڈالے گا یہ جب سی ایس والا آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد جو نیکسٹ انسٹرکشن یعنی یہاں پر آپریشن آف انٹ کمپلیٹ ہو گیا اب جو نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی چونکہ سی ایس اور آئی پی دونوں میں نئی ویلوز پڑی ہوئی ہیں جو کہ ویلوز ابھی انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل سے میں نے لوڈ کی ہیں ٹھیک ہے نا لہٰذا اگلی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہوگی وہ انٹرپٹ سروس روٹین کی ہوگی آئی ایس آر کی یہ ٹرمز جو ہے نا یہ اب آپ لوگ ذرا ذہن میں بٹھا لینا کیونکہ ہم بار بار استعمال کریں گے I V T interrupt vector table ہے اور I S R interrupt service routine ہے ٹھیک ہے اب یہ آپریشن کرنے کے بعد ہم روٹین میں چلے جائیں گے اسے ایگزیکیوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے اینڈ پر جو کہ جنرل میں نے بتایا کہ آئی ریٹ کی انسٹرکشن ہوگی آئی ریٹ کی انسٹرکشن کیا کرے گی وہ سمپل یہ آئی ریٹ کی انسٹرکشن کا جو آپریشن ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں کوئی وہ این وغیرہ کا حساب کتاب نہیں ہے جو بھی ٹاپ آف اسٹیک پر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ پاپ ہوگی اور آئی پی میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اور پاپ ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے ایس پی جو ہے وہ دو انکریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو اب آگے جو ویلیو ٹاپ آف اسٹیک پر پڑی ہوئی ہے وہ پاپ ہوگی اور وہ سی ایس میں چلی جائے گی ٹھیک ہے نا پاپ ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے ایس پی پھر مزید دو ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ پاپ ہوگی اور فلیگ رجسٹر میں چلی جائے گی ٹھیک ہے پاپ ہونے کے نتیجے میں ایس پی پھر دو انکریمنٹ ہو جائے گا اب چونکہ آئی پی بھی چینج ہو چکا آئی پی پرانا جو کہ اس نے اسٹیک پر پش کیا تھا وہی اٹھا کے اب آئی پی اس نے ڈال دیا وہی سی ایس اٹھا کر کے اس نے ڈال دیا سی ایس میں اور وہی فلیگز اٹھا کر کے اس نے فلیگ رجسٹر میں دوبارہ ڈال دیے لہٰذا اب اگلی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہوگی ہماری ٹھیک ہے وہ اس جگہ سے ہوگی جو کہ انٹ انسٹرکشن کے فوراً بعد والی انسٹرکشن تھی جیسے کہ کال انسٹرکشن میں جب ہم ریٹرن کرتے ہیں تو کال انسٹرکشن کے فوراً بعد جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پر کنٹرول ہمارا واپس آتا ہے بالکل اسی طرح انٹ انسٹرکشن کے فوراً بعد جو انسٹرکشن ہوگی وہاں پر ہمارا کنٹرول واپس آئے گا اس کو ایک چھوٹا سا اینیمیشن کے اندر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ آپریشن کیسے ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے ایک سیمپل سا کوڈ لکھا اس کی کوئی معنی نہیں ہے اس کے اندر میں نے int int zero zero X one یعنی sixteen hexadecimal sixteen decimal zero X one zero hexadecimal یہ انسٹرکشن ہے جو کہ اکر کرتی ہے move B X comma ten اور کمپیئر ایکس کوما زیرو کے درمیان ٹھیک ہے نا اور میں نے سیمپل ایڈریس بھی جو ہے وہ ساتھ لکھے ہوئے ہیں آف سیٹ یہ سیگمنٹ کولن آف سیٹ کے فارم میں ٹھیک ہے سیمپل ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں اب جب ایگزیکشن کرتے ہوئے آئیں گے موو ایکس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا موو بی ایس کو ہم نے ایگزیکٹ کر لیا یہ بھی ٹھیک ہے جب ہم انٹ ٹین کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہوگا انٹ ٹین کو جیسے ہی ہم ایگزیکٹ کریں گے تو آپریشن یہ ہوگا کہ چونکہ ویکٹر ٹیبل جو ہے ان ٹین کو کیا کرے گا وہ ان ون زیرو ہیکس کو چار سے ضرب دے گا یہ ہو جائے گا فورٹی ہیکس ٹھیک ہے نا فورٹی ہیکس جو ہے وہ سکسٹی فور ڈیسیمل بنتا ہے لیکن بہرحال آئی وی ٹی جو چونکہ فزیکلی فکسڈ ہے زیرو پر لہذا وہ simply zero colon four zero hex address پر جائے گا روٹ ہوگا ٹھیک ہے نا یہ یہاں پر ہے اس کا جو جو ہماری انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہے یہ اس جگہ پر ہے آئی وی ٹی میں ٹھیک ہے ان ٹین کے لیے یہ لوکیشن بنے گی ہماری اچھا یہاں پر آنے سے پہلے وہ سب سے پہلے فلیگ پش کرے گا اسٹیک پر ٹھیک ہے اگر اسٹیک پہلے اس جگہ پر تھا تو اب اسٹیک پہ فلیگز آ جائیں گے اور اسٹیک پوائنٹر اوپر موو کر جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ جو ہمارا سی ایس ہے جو کہ ٹو تھاؤزینڈ اس وقت ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسے وہ پش کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایس پی اور اوپر چلا جائے گا اس کے بعد جو ہمارا آف سیٹ ہے یہ جو آف سیٹ ہے یہ کمپیئر ایکس کوما زیرو اس انسٹرکشن کا آف سیٹ ہے جو کہ انٹ انسٹرکشن کے فوراً بعد آ رہی ہے the next instruction to be executed definition of I P is that I P hold the next instruction to be executed ٹھیک ہے نا the address of the next instruction to be executed وہ آئی پی جو ہے وہ اسٹیک پر پوش ہو جائے گا یہاں تک تو آپریشن ہوا انٹرپٹ کے ریٹرن ایڈریس کو سیو کرنے کے لیے ریٹرن اسٹیٹ سیو کر دیا اس نے اسٹیک پر اس کے بعد یہ فور اسٹار این این ٹھیک ہے ہمارا zero x one zero hex ہے ہے ٹھیک تو اس کو جب ہم چار سے ضرب دیں گے تو zero zero x four address بنے گا اس فور زیرو ایڈریس کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو ون فورٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ ویلو آئی پی میں جائے گی ٹھیک ہے اور اس سے پلس ٹو کر کے اس کے ساتھ ہی نیچے جو ویلو پڑی ہوئی ہے اگلا ورڈ جو ہے اس کے اندر 3000 یہ ویلو پڑی ہوئی ہے یہ ہے سیگمنٹ ہماری آئی ایس آر کا انٹرپٹ سروس روٹین کا ٹھیک ہے تو یہ 0148 جو ہے یہ آئی پی میں چلا جائے گا اور 3000 جو ہیکس ہے یہ ہمارا سی ایس میں چلا جائے گا یہ جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو اگلی انسٹرکشن جو ہماری ایگزیکیوٹ ہوگی وہ 3000 تھاؤزینڈ کولن زیرو سے ایگزیکیوٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر اب میں نے پوری جو انٹرپٹ سروس روٹین نہیں لکھی جیسے موو ایکس کاما زیرو ہے اس طریقے سے اندر پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اینڈ پر پہنچیں گے اینڈ پر جو انسٹرکشن ہے وہ ہے I ret I ret return from interrupt ٹھیک ہے آئی جو ہے یہ انٹرپٹ کا ہے انٹرپٹ ریٹرن یا ریٹرن فرام انٹرپٹ اب ریٹرن فرام انٹرپٹ بالکل وہی آپریشن کرے گی جو کہ ابھی میں نے پچھلی سلائڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ جو کچھ ٹاپ آف دی اسٹیک پر پڑا ہوا ہے ٹاس پر جو جو آئی پی ہے اس اس روٹ انسٹرکشن انسٹرکشن کا جو کہ کے فوراً بات تھی یہ پاپ ہوگا اسٹیک سے اور آئی پی میں چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے ٹو تھاؤزینڈ سیگمنٹ ویلیو ہے وہ پاپ ہوگا اور وہ سی ایس میں چلا جائے گا اس کے بعد فلیگز پاپ ہوں گے اور وہ فلیگ رجسٹر میں چلے جائیں گے اب ظاہر ہے جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے فوراً بعد جو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی وہ instruction C M P compare A X کو زیرو ہوگی کیونکہ اس کا ایڈریس پڑا ہوا ہے اب سی ایس میں اور آئی پی میں ٹھیک ہے نا تو یہ بالکل اس طریقے سے یہ آپریشن ہوگا اب دیکھو کہ درمیان میں ایک ٹیبل ان ڈائریکشن کے ذریعے میں نے ایک ایکسٹینڈیڈ کال کی طرح ایک ایکسٹینڈیڈ یعنی کال کی طرح کا ایک آپریشن کیا اور درمیان میں اپنی ایگزیکشن کو تھریڈ کو چھوڑتے ہوئے ٹیمپرری ڈائیورژن کر کے میں انٹرپٹ سروس روٹین میں گیا انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر میں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد وہاں سے میں جب ریٹرن ہوا تو بالکل اسی جگہ پہ واپس آ گیا جہاں سے کہ یہ ڈائیورژن میں نے کی تھی جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جیسے گول چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک گول چکر کی طرح میں نے کاٹا ایک چکر اور ایک پارشل ایگزیکیوشن سائڈ پر ایگزیکیوشن کرنے کے بعد واپس دوبارہ جو ہے وہ اس جگہ پر آ گیا یہ جو آپریشن ہے یہ بنیادی طور پہ جب سافٹ ویئر میں اس طریقے سے جیسے میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ انٹ ٹین کی انسٹرکشن کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا میجر فنکشن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کمپیوٹر کی کا آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم سس کالز کہتے ہیں سسٹم کالز ٹھیک ہے نا سسٹم کالز کے ساتھ آئی بی ایم پی سی کا انٹرفیس کرنے کا طریقہ سسٹم کالز کے ساتھ جو ہے وہ انٹرپٹ انسٹرکشنز کے تھرو ہے کہ وہ انٹرپریکٹر ٹیبل اپنا جو ہے وہ انیشلی بلڈ کر دیتا ہے اور انٹرپریکٹر ٹیبل بلڈ کرنے کے بعد سمپل انٹ انسٹرکشن کے ساتھ جیسے میں نے یہ جو int zero x one zero جو دی ہے یہاں پر یہ بنیادی طور پہ اس کی بایوس میں جو ویڈیو سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں نا ان کے لیے انٹ ٹین استعمال ہوتی ہے اس طریقے سے انٹ تھرٹین ہے اس کے اپنے فنکشنز ہیں ٹھیک ہے وہ ڈسک سروسز کے لیے استعمال ہوتی ہے اس طریقے سے انٹ 21 ون ہے جو کہ میجر انٹرفیس ہے ڈاس کے ساتھ جب ڈاس کی سروسز مجھے لینی ہوں گی نا جب مجھے فائل اوپن کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح کی چیزیں لینی ہوں تو اس کے لیے میرے پاس سروس روٹین جو ہے وہ انٹ ٹوینٹی ون کے تھرو ہے وہ بہت ہی ایکسٹینڈیڈ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ ڈسکشن لمبی ہوتی ہے لیکن اصل جو ہمارا کنسنٹریشن ہے وہ یہ کہ اس کا آپریشن جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ اب آپ نے دیکھا کہ انٹرپٹ کا آپریشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے گھبرائیے گا نہیں کیونکہ آگے ہم اس کو جب استعمال کریں گے مزید چیزوں کے اندر تو وہ ذرا زیادہ کھل کر کے یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی آ, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلا جو وقت ہے آپ کا اگلے لیکچر تک بہت اچھا گزرے گا اس کے اوپر سوچتے رہیے اس کو اپنے ریفرنسز کے اندر بھی ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے کیونکہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے لیکچر تک جو ہے یہ آپ کو خاصا کلیئر ہو جائے اب ہمارا وقت جو ہے اس لیکچر کا وہ ختم ہوتا ہے اب اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم